دین میں دعوت اسلامی کی اہمیت ابتدا سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب کی بیست کی غرض بیان کرتے ہوئے فرمایا رسولم مبشرین و منظرین لئلہ یکون یقون علّہ اللہ حجتم بعد الرسول وکان اللہ عزیز حکیم سورہ نساء آیت نمبر ایک سو پینسٹھ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نوے انسانی پر حجت تمام کرنے کے لیے اس سے عہد فطرت لینے اور نیک و بد کے امتیاز کی اہلیت انسان کو ودیت کر دینے کے علاوہ یہ انتظام بھی فرمایا کہ اپنے حضور جواب دہی کے لیے پیشی سے پہلے اپنے رسولوں کے ذریعے بھی اسے اصل حقیقت سے آگاہ اور اس کے خلاف رویہ اختیار کرنے کے برے نتائج سے متنبہ کر دیا جائے اس کے بعد بھی اگر کوئی غلط راہ اختیار کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری خدا پر یا اس کے رسولوں پر عائد نہیں ہوتی بلکہ یا تو خود اس شخص پر ہے کہ اس نے رسولوں کا پیغام اسے پہنچنے کے باوجود قبول نہیں کیا یا ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جن کو راہ راست معلوم تو تھی لیکن انہوں نے خدا کے بندوں کو ادھر ادھر بھٹکتے دیکھا لیکن انہیں آگاہ نہ کیا برادران گرامی دانش مندی کی راہ یہ ہے کہ قبل اس کے کہ خدائے زلجلال کے روبرو پیشی اور جواب دہی کا وقت کسی لمحے اچانک سامنے آ جائے اپنی کتاب زندگی اور کارنامہ حیات پر قرآن کی روشنی میں نظر ڈال کر دیکھ لینا چاہیے کہ جس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل اور اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اپنے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نے جو کام ہم مسلمانوں کو امت وسط اور امت خیر بنا کر ہمارے سپرد کیا اس کام کو انجام دینے کی ہم نے کیا اور کہاں تک فکر کی ہے قرآن و سنت سے یہ بات بہرحال روز روشن کی طرح واضح ہے کہ خدا اپنے بندوں سے صرف زبانی اقرار یا انفرادی تقوی و دینداری ہی کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ جیسا کہ اوپر کے صفحات میں ابھی قرآن اور صاحب قرآن کے ارشادات کے ذریعے اختصار کے ساتھ واضح کیا گیا ہے اپنی قوم بلکہ جہاں تک پہنچنا ممکن ہو تمام لوگوں کی اصلاح و ہدایت اب ہم پیروان خاتم النبیین کے ذمے ہے اگر ہم نے یہ کام نہ کیا یا اس میں کوتاہی برتی تو اپنے فرض منصبی کی ادائیگی میں غفلت برتنے کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے اس کام کے بارے میں غفلت کے لیے ہمیں خدا کے روبرو اسی طرح جواب دہی کرنی ہوگی جس طرح نماز روزے اور دوسرے فرائض میں کوتاہی کرنے کے لیے کرنی ہے اس کے علاوہ یہ بھی اس دنیا کی زندگی کی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو قوم اپنے نصب العین اور مقصد زندگی کو پس پشت ڈال دیتی ہے اس کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق طرز عمل اختیار نہیں کرتی اور ان کے حصول کے لیے مسلسل عیسار و قربانی اور جد و جہد کرنے کے لیے کمر بستہ نہیں رہتی تو اس کا صفح ہستی سے مٹ جانا اسی طرح یقینی ہے جس طرح کے تیل کے ختم ہو جانے کے بعد چراغ کا گل ہو جانا یقینی ہوتا ہے